سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تفریح سے پہلے ہم نے اصول ممدہ میں سے دو مضامین ذکر کیے پہلا مضمون الجہاد فی سبیل اللہ تعالی اور دوسرا مضمون الانفاق فی سبیل اللہ تعالی تیسرا مضمون التنظیم یعنی نظم دہاگے میں مختلف چیزوں کو پیرونا موتیوں کا پیرونا اس کو نظم کہا جاتا ہے تو مختلف ساتھی ان کو ایک جگہ پہ جمع کرنا اور ان کا اتفاق اور اتحاد بنانا اس کو تنظیم کہا جاتا ہے تنظیم میں ہر ایک بندی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے امیر کی اپنی ذمہ داری معمورین کی اپنی ذمہ داری اور جیسا کہ اسلام میں احکام ہے امور ہیں اس پہ پابندی کرنی ہے وہ تنظیم بھی اسلامی احکام میں سے ایک حکم ہے اور اس کی پابندی ضروری ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کسی جگہ بیٹھتے تھے تو ان میں سے ایک بندے کو امیر مقرر کرتے کہ امیر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سختی سے اس پہ حکم کیا کہ امیر کی اطاعت اور تابداری لازمی اور ضروری ہے حدیث میں آتا ہے اسمو و ولو و عبدا حبشیا اور کچھ روایات میں آتا ہے راسو کا زبیبتن امیر کے حکم مان لو اطاعت کرو اگر کہ وہ غلام حبشی ہو اور اس کا سر انگور کے دانے کے برابر ہو پھر بھی آپ ان کی اطاعت کرو اور صحیح مسلم میں روایت ہے امیری ایشیا یکریو فلی اسبر امیر معصوم نہیں ہوتا معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہیں امیر عام انسان ہے گناہ بھی کر سکتا ہے غلطی بھی کر سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رو من امیر ہی یکری ہو جس نے اپنے امیر میں کوئی ایسے شے دیکھا جو اس کو ناپسند فل لیا سبر امر بالام لایا تو چاہیے کہ صبر کرے یہ نہیں کہ اس کو اچھالے اور امیر کے خلاف لوگوں کو اکسائے فل یا سبر چاہیے کہ صبر کرے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج خرجن وفارق وفارت فماتا ماتا مات میتن جو بھی جماعت سے نکلے اور امیر کی اطاعت سے نکلے اور اس پر موت آئے تو وہ جاہلیت کے موت مرے گا امیر کی اطاعت جماعت کی تابداری اور جماعت کی اصول کی پابندی اتنی عام اور اتنی ضروری ہے اور اس میں کئی احادیث کئی واقعات دلالت کرتی ہے جناب رسول وسلم جہاد کے لیے جا رہے تھے کچھ صحابہ کرام تھی جو بڑی شان والے تھے بڑے مقام والے تھے ان میں ایک اور دکاب رضی اللہ عنہ کا جس نے نبی علیہ السلام کو مدینہ آنی آنے کی دعوت بھی دی تھی لیکن وہ رہ گئے نبی علیہ السلام نے حکم کیا کہ ان کے ساتھ بائکاٹ کر لے ان کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرے گا تو ان کے ساتھ کئی دنوں تک تھا بائی کاٹ تھی اور کوئی بھی ان کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلے نبی علیہ السلام اور ان کے درمیان سنا کرائیں حالانکہ صحابہ کرام تھے لیکن دوسرے صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ان کے درمیان سنا کرانا چاہیے وفود بنانا چاہیے نبی علیہ السلام نے کہا ان سے مقاطع ہے بائی گاٹ ہے تو تنظیم اس کو کہا جاتا ہے کہ سب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے اور بائی گاٹ ہے تاکہ ان کی بیویاں بھی ان سے بات نہیں کرتی تھی جب تک کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے طرف سے اجازت نہیں ملی اور اللہ تعالی کی طرف سے حکم نہیں آیا تنظیم اس کو کہا جاتا ہے ایک بندہ غلطی کرے اور امیر کا ان کے سے مقاطع کرے اور سارے ساتھی بیک آواز ان سے مقاطع کرے تو خود ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے سستی کی اور میں نے غلطی کی تو وہ نادم ہو جاتا ہے لیکن اگر ساتھی درمیان میں ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی امیر کے ساتھ بھی معمول کے ساتھ بھی اور رابطے بڑھائے درمیان میں سلوں کی باتیں کرے امیر اور معمول کے درمیان پھر تنظیم نہیں چل سکتی تنظیم میں اطاعت ہے اور حکم ماننا ہے ہاں عام ساتھیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے درمیان میں سنا کیجئے لیکن امیر اور معمول کے درمیان پھر امیر کی اطاعت ہوگی پھر جماعت بھی چلے گی تنظیم بھی چلے گی اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر تنظیم نہیں چل سکتا تنظیم چلانے کے لیے چند اصول ہے جو قرآن و سنت میں اس کا ذکر ہے حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرکز کبھی کبھی کبھار فرماتی تھی کہ تنظیم اور جماعت کے لیے کچھ اصول و قوانین ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے پہلائی کے ناکارہ اور غلط لوگ جو جماعت میں فساد برپا کریں انہیں جماعت سے نکال دیں زمیندار کو کے وہ جو فصل لگاتا ہے مکئی کا گندم کا اور مکئی اور گندم میں درمیان میں کوئی دوسرا فصل نکل آئے جو اس فصل کو خراب کر رہا ہے تو زمیندار دانتری اٹھا کر اس کو کاٹتا ہے تاکہ فصل ترقی کر لے اگر درخت لگاتا ہے اس میں مختلف جگہوں پہ شاخ نکل آئے تو زمیندار ان شاخوں کو کاٹ ہے تاکہ درخت ترقی کر لیں اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ گلاب کی بوٹی اور گناب کے درخت جب آپ نے لگائے وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں اگر شاخ تراشی نہ ہو اس میں خراب ہو جاتا ہے جماعت میں بھی اگر غلط لوگ ہوں اور ان کو آپ نہ نکالیں تو جماعت کی تباہی اور بربادی ہو جائے گی اور جب آپ غلط لوگ ناکارہ لوگ جماعت سے نکالے تو جماعت اور بھی ترقی کرے گا تو کبھی کبھار جب غلط لوگوں کو آپ جماعت سے نکالیں گے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو درمیان میں آ کر ہیں حضرت جماعت کے لیے نقصان ہوگا تو دڑی بن جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا اور چلے اگر منافقین کا دڑا بن جائے تو بن جائے کیا مسئلہ ہے صحیح لوگ تو ایک طرف رہیں گے نا بجائے اس کی کہ منافقین ان کے اندر داخل ہو جماعت میں فساد اور نقصان پیدا کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ کم ساتھی ہو لیکن صحیح اور مضبوط اور جو غلط قسم کے ہو منافقین ہو چلے ان کا دڑا بن جائے تو اور بھی بہتر ہے دوسرا ہے کہ امیر کون ہوگا اور امیر کے لیے شرائط جو قرآن نے ذکر کیے ہیں امیر ان شروط پہ ہو اگر تم صرف اسی وجہ سے کسی کو امیر بناتے ہو کہ ان کا باپ بڑا عالم تھا ان کا باپ بڑا بندہ تھا اور ان شروط پہ پورا نہیں اترتا تو پھر جماعت نہیں چلتی صرف سازادہ گان اور صرف سابعہ کام کو اگر آپ امیر بنائیے تو جماعت تاس ناس ہو جائے گی تو دوسرا یہ کہ امیر اس بندے کو بنانا چاہیے جس میں امیر کی شرائط موجود ہو جب تم ایک جائل کو ایک ناسمجھ کو ایک بے ہمت کو ایک بے زبان کو امیر بنائے تو پھر جماعت تباہ برباد ہو جاتی ہے تیسرا کہ امیر کے فیصلوں کی پابندی ہونی چاہیے امیر فیصلہ کرے تو پھر امیر نے جو فیصلہ کیا اس کی پابندی ہونی چاہیے فیصلہ امیر کرے گا ہاں اگر امیر کو ضرورت ہو تو وہ شورہ بنا کے ان سے مشورہ لے سکتا ہے لیکن شورا امیر کو پابند نہیں کر سکتا پیغمبر پاک کو اللہ نے فرمایا وہ شاہر ہم امر ان کے ساتھ مشورہ کرو امر میں امر یعنی امور انتظامیہ میں لیکن پھر اللہ نے فرمایا تھا ایزا عظم تھا فتح کلم اللہ ازاں اعظم تم نہیں کہا عظم امیر کا ہوگا فیصلہ امیر کا ہوگا یہ نہیں کہ شورہ امیر کو پابند کر دے میں نے مشورہ دیا ہے تم نے نہیں مانا اس نے مشورہ دیا ہے تم نے نہیں مانا امیر کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہوگا ہاں امیر مشورہ لے گا لیکن جب لوگوں نے مشورہ دیا اراکین جماعت نے مشورہ دیا امیر نے ساروں کے مشورے سنے اور فیصلہ امیر کا ہوگا یہ نہیں کہ امیر ان کے فیصلے کا پابند رہے گا پھر جماعت چلے گی پھر جماعت کے اراکین بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں امیر بھی ذمہ داریاں ہیں اور وہ ذمہ داریاں نبھائی امیر بھی اور معمولین بھی تو اگر وہ چند بندوں کی جماعت اور جماعت چلے گی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو جب جماعت سے فائدہ ہو تو تمہیں کہے گا میں جماعت کا رکن ہوں میں معاہد ہوں میں جماعت کا رکن ہوں لیکن جب ان پہ کوئی تکلیف آئیے جماعت کی طرف سے پھر نہیں مانتا اگر آپ ان پر فنڈ مقرر کریں فنڈ نہیں دیتے ان پہ کوئی خدمت ڈالے جماعت کا نہیں کرتے جماعت کی کوئی ذمہ داری اس پہ ڈال دی وہ نہیں کرتے اور جب ان کی فائدی ہو تو پھر جماعت کو استعمال کرے پھر جماعت نہیں چل سکتا تو جماعت کے لیے اور تنظیم کے لیے کچھ اصول اور قواعد ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھے گا اور میں جو کچھ کہتا ہوں بس جماعت وہی کرے نہیں امیر کسی کا پابند نہیں ہوگا امیر بنانا تمہارا کام ہے لیکن پھر امیر کو مشورہ دینا بھی دینا بھی تمہارا کام ہے لیکن پھر امیر تمہارا تابےدار نہیں ہوگا تمہیں تابے کرنی ہوگی امیر کی جماعت چلے گی اور اگر تم امیر کو پابند کر رہے ہو امیر کو معمور بنا رہے ہو امیر ایک فیصلہ کرے اس کو نہیں مانتے اس کی مخالفت کرتے ہیں یہ جماعت کے عراقی نہیں ہوتے یہ جماعت کے غدار ہوتے ہیں حضرت شیخ القرآن نے اپنی کتاب بقیت الاثار من الحیات المستحار میں ایک باب رکھا ہے اس کا نام احوال رفقا و تمامزا ہیڈنگ انوان رکھا ہے احوال رفقا و تمامزا اس کی ابتدا میں اور شیخ نے ایک شیر لکھ الْقُرْبَى شَدُّ شاض انا المرء من وقت الحسام المحندی یہ شعر لکھا ہے وظلم شد و عزازتا انا المرء من وقت الحسام المحندی اپنوں کی ظلم انسان پر تیز دار تلواروں سے بھی سخ لگتا ہے اور برابر شیخ نے لکھا ہے ہر کا از دست غیر نام کند سادی از دست خوشتن فریاد یہ فارسی کا شیر بھی لکھا ہے ہر کا از دست غیر نام کند سادی از دست خوشتن فریاد غیروں سے ہوتا ہے اور میں سادی اپنوں سے روتا ہوں اپنوں کی وجہ سے روتا ہوں اور غلطرا ہم نے لکھا کہ جماعت جب تباؤ برباد ہو جاتی ہے تو غیروں کی وجہ سے نہیں جماعت میں اندرونی لوگ منافق پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے جماعت تباہ برباد ہو جاتی ہے اور پھر اللہ شیخ القرآن نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی مخالفت اور ان کی جماعت کی تباہی ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی جنہوں نے پہلے صحیح صاحب کے ہاتھ میں بیعت کیا ان کے مرید بن گئے ان کے تابدار بن گئے اور بعد میں حضرت سعید احمد شعید رحمت اللہ علیہ کی مخالفت شروع کی اور جماعت کو تباہ و برباد کر دیا جب جماعت میں اندرونی منافق پیدا ہو جاتے ہیں تو اندرونی افراد کی وجہ سے جماعت میں خلفشار جماعت میں فساد اور جماعت میں نقصان پیدا ہو جاتی ہے اسی وجہ سے قرآن کریم نے جماعت کے لیے اصول ذکر کیے مسلمانوں کی جماعت نہ ہو معاہدین کی جماعت نو ایک امیر کی اطاعت نو نہ نو پھر جماعت نہیں چل سکتی تقریباً چالیس سال میں نے بہت صبر کیا کئی موقعوں پہ میں ایک فیصلہ کرتا تھا جماعت کی ترقی کے لیے اور اپنے رکاوٹ بن جاتے تھے مجھے کام کرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑتے تھے خود بھی نہیں کرتے تھے اور پھر کہتی تھی کہ شیخ القرآن کے زمانے میں بڑی بڑا اچھا کام ہو رہا تھا اب نہیں ہو رہا ہے کیسے نہیں ہو رہا ہے الحمد للہ سما الحمد للہ شیخ القرآن کے زمانے میں پنپیر کے درس میں آٹھ دس ہزار لوگ ہوتے تھے رمضان میں اب پچاس پچپن ہزار لوگ شریک ہوتے ہیں اسی زمانے میں نیٹ پہ ہمارا درس نیتا اب الحمدللہ ساری دنیا میں ہماری دروس لوگ سنتے ہیں شیخ القرآن کے زمانے میں در حدیث میں بارہ تیرہ بندی زیادہ سے زیادہ بیس پچیس ہوتے تھے اب پنپیر میں در حدیث میں ساڑھے تین سو چار سو تک طلبہ شریک ہوتے ہیں شیخ القرآن کے زمانے میں افتا کا کورس مندیر میں نہ تھا اب الحمدللہ ساٹھ ستر بندی درزا سے فارغ ہو جاتے ہیں شیخ القرآن کے زمانے میں پنپیر میں مکالہ نگاری نہ تھی اب الحمدللہ ہر سال پچاس ساٹھ مکالے لکھے جاتے ہیں جو مختلف عنوانات اور مختلف موضوعات جدید موضوعات تھے لکھے گئے اور اب بھی ہمارے پاس موجود ہے شیخ القرآن کے زمانے میں ہمارا ماہانہ رسالہ میں تھا اب الحمدللہ ہمارا ماہانہ رسالہ سن انیس سو نبے سے لے کر آج تک باقاعدگی سے نکلتا ہے مانامہ اتوید و سنہ شیخ القرآن کے زمانے میں ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا تھا اب الحمدللہ ہر سال ہمارا سالانہ اجتماع اور اس میں چار پانچ لاکھ لوگ شرکت کرتے ہیں شیخ القرآن کے زمانے میں ہمارا مرکز میں ماہانہ درس ن تھا اب الحمدللہ ہر ماہ کے پہلی تاریخ کو مرکز میں درس قرآن ہوتا ہے اور باجوڑ سے لے کر بنو تک اور کوہات تک اور تیرا تک لوگ آتے اور اس میں شرکت کرتے ہیں اور درس ان کے پھر واپس جاتے میرے اوپر بھی بوجھ نہیں ڈالتے شیخ القرآن کے زمانے میں بہت ساری کتابیں نتی اب الحمدللہ وہ وہ عام پر آ چکی ہیں شیخ القرآن کے زمانے میں پشتوں میں ترجمہ باقاعدہ نہیں لکھا گیا تھا اردو میں نہیں اب الحمد للہ رضیت التراجم مرضیت التراجم کے نام سے دونوں لکھے گئے ہیں اگر میں گن لوں تو الحمد للہ چالیس سال میں اس میری زندگی میں جب سے میں امیر بنایا گیا ہوں اس چالیس سال میں سو سال کا کام ہو چکا ہے پورے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے شہر قرآن کے زمانے میں مسجد ایسی نہ تھی اب الحمدللہ چار منزلہ مسجد بن گیا ہے الحمدللہ شہر القرآن کے زمانے میں یہ جگہ چھوٹی تھی میں نے اپنا گھر اس کے ساتھ شامل کر دیا اور بڑا بنا دیا اور سامنے جو میری زمین ہے اور میری بہنوں کی انہوں نے مجھے دیا اور میں نے مدرسے کو دیا ہے اسے اور کیا کہا زیادہ کام ہوگا اور بی بی کہتے بس شیخ قرآن کے زمانے میں کام ہو رہا تھا اب نہیں ہو رہا یہ منافق ہے اور یہ منافق لوگ اپنے ساتھیوں کو بدل کر رہے ہیں سے امیر سے جماعت سے ان کو کہ چرے ہو اپنی جگہ پہ تم نے کتنا کام کیا وہ مجھے بتا دو امیر کرتا یا نہیں کرتا تم اپنا بتا دو کہ تم نے کتنا کام کیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا بہت سارے شاہزادے ہیں بہت سارے گان ہیں بہت سارے سب حق ہیں انہوں نے اپنے والد کے بعد کتنا کام کیا وہ بتا دیں صرف یہ کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں فلاں کے بیٹے کی وجہ سے کسی کو عزت میں گی کسی کو کوئی جماعت چلائے گا ٹھیک ہے ان کے والدین نے کام کیے ہیں لیکن انہوں نے کتنا کیا وہ بتا دے میں نے جماعت کے لیے ایک جھنڈا بنا دیا ان کے نیچے جماعت منظم کیا الحمد للہ جماعت اشاد التوحید و سنت ایک عالمی جماعت بن گیا ہے الحمد للہ اشاد و سنت ایک قوت بن گئی ہے الحمد للہ جماعت اشاد التوحید و سنت ایک طاقت بن گئی ہے اور الحمد للہ جماعت اشاد التوحید و سنت پاکستان کی مدافی قوت ہے جو پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں الحمدللہ پاکستان میں سب سے زیادہ کتابیں جماعت شادت و سنت کے اراکین نے لکھے ہیں الحمدللہ اس جماعت کے علماء سب سے زیادہ ہیں الحمدللہ ان لوگوں کے مدارس جو جماعت کے مخالف ہیں لیکن ان کے مدارس بھی اشاعت کے علماء پہ چل رہے ہیں جاؤ کراچی میں دیکھ لے جو فتوی دیتے ہیں ہمارے خلاف ان کے شیخ العزیز کا پتہ کر لو پنجیر سے فارغ تھے ان سے یہ پوچھتے آپ تو اپنے لیے مدرس بھی نہیں بنا سکتے ہماری مدرسی ہے آپ کے پاس ہمارے علماء سے آپ کی جماعت چل رہی ان کے مدرسوں میں طالب علم آپ جائیں ادھر کہیں کہ اشاعت والے ایک سائڈ پہ ہو جائے دوسری دوسری سائڈ پہ پتا لگے گا کہ اشاعت والے زیادہ ہیں دوسرے آپ کے مدارس ہمارے طلبہ سے چل رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے سیٹ اور مالدار لوگ آپ کے پاس ہیں ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں پیسے آپ کے پاس زیادہ ہے بینک بھری ہوئے ہیں ہماری ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں لیکن علماء اور طلباء ہمارے ہیں آپ کے مدرسے ہمارے علماء کی وجہ سے چل رہے ہیں آپ کے مدرسے ہمارے طلباء کی وجہ سے چل رہے ہیں اور اگر آپ کو شک ہو تو میں آ کے آپ کے مدرسے میں اعلان کروں گا کہ میرے شاگر والے ایک سال پیج اعتراف دیکھ لیں دفعہ میں کراچی گیا تھا تو میرے ساتھی کچھ سادے لوگ ہوتے تو مجھے بار بار کہتے مدرسے پہ جانا چاہیے میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے ان کی کہ میں ان کے پاس جاؤں انہوں نے بڑی محنت کی میں نے کہا ٹھیک ہے ان کو کہہ دے مطالم صاحب کو فون کیا تو مم صاحب نے کہا کہ آپ کل آئے مجھے جب ساتھی نے کہا میں نے کہا اچھا یہ مجھے ٹائم دیں گے تو میں جاؤں گا مجھے ان کی کیا ضرورت ہے مجھ سے لوگ ٹائم لیتے ہیں میں ان سے ٹائم لوں اور جاؤں میں ابھی جاؤں گا یا پھر بالکل نہیں جاتا میں بھی کچھ ایسی طبیعت ہے تو ہم چلے گئے اس نے کہا چلے آج جاتے ہیں جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے وہ موتن صاحب لان میں بیٹھی تھی مجھے دیکھا حیران ہو گئے تو کا ہوا گر شکوئی پھر نماز کا ٹائم ہوا جب ہم مسجد کی طرف چلے گئے اور تنوانی نے مجھے دیکھا تو دو پڑے سارے ان کے اساتذہ نے بڑی کوششی کی اس کے پاس نہ آئے اپنا روپ ڈال رہی تھی ان پہ بیٹھ جاؤ نہ میں نے کہا خدا گوائے آج تم ان کو منع نہیں کر سکتے جب یہ مجھے دیکھتے ہیں پھر باپ کا پرواہ بھی نہیں کرتے طلبا سارے میرے ان کے لیے اکٹھی ہوئی وہ سارے ان کے اساتذہ دیکھ رہے تھے یہ کیا تماشا ہے تو جب میں واپس آیا تو میرا وہ ساتھی مجھے کہہ رہا تھا کہ سارے مدرسے والے کہتے تھے کہ انقلابی مولوی ہے جہاں جا کر انقلاب برپا ہوتا ہے میں نے کہا یہ شاد کی طاقت ہے اور الحمدللہ اس میں تنظیم ہے جو بندہ تنظیم کا پابند ہو خواہ چھوٹا ہو ہم ان کی بڑی احترام اور عزت کرتے ہیں جو تنظیم اور جماعت کا پابند ہو زیادہ ہو مولوی زیادہ ہو صاحب زیادہ ہو اس کی کوئی حیثیت ہمارے سامنے نہیں ہم جماعت کے پابند ہیں تنظیم اور جماعت کے لیے اصول ہے اس اصول پہ چلنا چاہیے وہ اصول سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں جب آپ کسی آدمی میں سوچتے ہیں تو دیکھ لے کہ اس میں جماعت کے لیے اصول ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے سورہ آل عمران نمبر ایک سو دو سورہ آل عمران آج نمبر ایک سو دو پہلا قانون جماعت کے لیے یا اللہ کا دکا ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان لانے والے یا والو ایک ٹک اللہ ایمان چکا اتق بنا تموں چننے لال ہم تم مسلم ہوں گے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اسے ڈرنے کا ہے اور تمہیں نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یعنی ہمیشہ اسلام میں رہو تو موت بھی اسلام میں آئے گا پہلا قانون یہ کہ ارکان جماعت کا عقیدہ ایک ہو اللہ ہو کہ صرف اللہ سے ڈر دے عقیدہ ایک ہو کل جماعت بنے گی ایسی جماعتیں نہیں چل سکتی جس میں کسی کا ایک عقیدہ ہو کسی کا دوسرا عقیدہ ہو کسی کا تیسرا عقیدہ ہو مقتدین بھی اس میں ہو مشرقین بھی اس میں ہو رواز بھی اس میں ہو پھر وہ جماعت کامیابی سے امکنار نہیں ہو سکتا مجھے بتا دے پاکستان میں مجھے ایک جماعت بتا دے جس کے تمام اراکین کا عقیدہ ایک ہو اگر وہ ہے تو صرف جماعت شادی تو ہی دو سنائے کہ اس پوری جماعت میں لاکھوں افراد ہے لیکن ایک بندہ مجھے بتا دے جس کا عقیدہ شرکیہ ہو ایک رکن مجھے بتا دے تو اس کا عقیدہ بدعات کا ہو رفس کا ہو ہاں اگر ہمیں آپ بتا دیں ہم فروض کو نکال لیں گے ایسی جماعت جس کے تمام اراکین کا عقیدہ توحید کا ہو وہ صرف اور صرف جماعت شادی توحید و سنت ہے دوسرے جماعتوں میں لوگ چل سکتے ہیں مشرقین بھی چل سکتے ہیں مقتدین بھی چل سکتے ہیں اتنی بڑی نعمت اللہ کے طرف سے اتنی بڑی نعمت یہ جماعت اور پھر بھی آپ اس نعمت پہ خوش نہ ہو یہ تمہاری بدبختی آپ سوچ لیں ذرا تو پہل آئی گیا تھی یا تو اور تمام ارکان کا دوسرا قانون تمام ارکان کا منشور قرآن و سنت ہو قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات قابل قبول نہیں دوسرا قانون آن نمبر ایک سو تین وَاتَسِمُوا بِعَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاتَسِمُوا بِعَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوط پکڑے رہو اللہ کے رسی سے جدا جدا جاؤ کیا مطلب تمہارا محور تمہارا اتفاق اور تمہارا اتحاد ایک ہی نقطے پہ ہو اور اللہ کی رسی اللہ کا کتاب کچھ مولوی تو آگ پڑھتے ہیں وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ والا تفرق تَفَرَّقُوا لیکن پھر بحاب اللہ ان کا اتفاق نہیں اتفاق اور اتحاد کے لیے آج پڑھتے اور آج کا مقصد نہیں سمجھتے اتفاق اور اتحاد اللہ کے رسی پہ ہو اللہ کے رسی کو مضبوطی اسی تانے رکھو اللہ کی کتاب پہ اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے ہر رستے میں جاتے ہو کوئی تمہارے ساتھ رستے میں مل جائے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم سفر ہو جائے رستے میں کوئی لیکن رکنے وہ ہوگا جو قرآن و سنت کا پابند ہوگا قانون قرآن و سنت ہوگا وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور پھر اس کے فائدے ذکر کیے دنیاوی فائده و روخوی فائده وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِسْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بِنَا قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا دنیاوی فائدہ اس کے یہ کہ دشمنوں کو دوست بنا دیا جو ایک دوسرے سے متفق فرتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنا دیے یہ دنیاوی فائدہ ہے دشمنیوں کو دوستی میں تبدیل کر دیا اور آخرت کا فائدہ وسکرو میں مت اللہ کم اس کنڈ ماہ دان فال دینکی کم فاص محد نے مجھے خوانا روم سے آیا ابو یمن سے آیا بلال حبش سے آیا اور ان کے درمیان الفت و محبت پیدا کیا ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ رمضان میں پنپیر میں پچاس پچپن ہزار لوگ آتے ہیں مختلف علاقوں کے مختلف زبانوں کے مختلف قوموں کے تو اس میں جگڑی شگڑی نہیں ہوتی میں نے کہا وہ ایسے لگتے جیسے کہ ایک ماں باپ سے پیدا ہو چکے ہیں بھائی بھائی بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آدھی روٹی بھی تقسیم کرتے ہیں یہ محبت قرآن کی وجہ سے کم تم آدان ساللہ رب نکلوں گے کم فاسبا تم بے نعمت ہی اور آخرت کا فائدہ وہ گن تم شفا خفرت من النار آگے منها دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ یہ محبت یہ الفت اور یہ دوستی یہ قرآن کی وجہ سے تو دوسرا یہ کہ تمہارا آئین اور قانون قرآن ہوگا اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا تو میں دانی کی تو تو تجی تانی کہ آئینی تو چیست زیر گردو تنگینی تو چیست آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا زالستو قدیم تمہیں پتہ نہیں تمہارا قانون کون سا ہے وہ قرآن کریم ہے جو لازال اور قدیم ہے زندہ قرآن حکیم حکمت او لازال تیسرا قانون تیسرا قانون یہ کہ ارکان جمع فعال ہوں گے کام کرنے والے ہوں گے یہ نہیں کہ میں تمہارا رکن ہوں لیکن ذمہ داری نہیں لے سکتا کام نہیں کر سکتا پختوں کے وہی دے میں ٹگو میں تمہارا ہوں لیکن میں کام نہیں کر مجھے چھوڑ دو مجھے تکلیف ہے اور میں یہ نہیں ارکانی جماعت فعال ہوں گے کام کرنے والے ہوں گے جماعت کے مشن کو آگے لے جائیں گے ہاتھ نمبر ایک سو چار وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ إِلَى الْخَيْرِ بِالْمَعْرُوفِ ان کو محمد هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور تم میں ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے جو امرف بالمعروف کرے معروف ما عرفا من کتاب اللہ و سنت رسولی سننے جو معروف کا امر کرے اللہ کی کتاب اور سنتی پیغمبر کا امر بیا نہیں ہونا اور لوگوں کو منع کری ان چیزوں سے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو مجھے کوئی جماعت دکھا دے جس کے ارکان امر بن معروف اور ساتھ ساتھ میں کر بھی کرتے ہیں اگر ہے تو احساب تو ہی تو سننا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ امر میں معروف تو کرتے ہیں لیکن شرک اور بدل کی تردید نہیں کرتے منکر کی تردید نہیں کرتے ٹھیک ہے امر میں معروف کرتے اللہ تعالیٰ ان کی بنا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی توفیق دے لیکن نئے نرمن مشکل ہے کانو لا منکر ان سالو ہو لے ما کانو یس جب علماء پہ اللہ نے رد کیا مائدہ دانے اللہ نے فرمایا کانو لا تنا عمان من ان جب لوگ منکر کرتی تھی تو یہ منع نہیں کرتی تھی ایسا ما کانو یس نو امام نصفی نے لکھا ہے اشد آیت اور امام نصفی نے لکھا ہے کہ یہ آیت بڑی سخت آیت علماء کی کے لیے اور نین المنکر کر چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ میں سے جیسے قتل اور زنا جو منکر دے کے اس کی تردید نہیں کرے بدعات کی تردید نہ کری شرکیات کی تردید نہ کری آج کل کے کچھ محتمیمین بھی ایسے ہیں جنہوں نے رد من کر چھوڑ دیا اسی وجہ سے کہ لوگ چندے نہیں دے پھر چندے ختم ہو جائیں گے میں کبھی کبھار کہتا ہوں اپنے ساتھیوں کے اپنے ساتھیوں کو ایا علماء دین مالی اراکمو جم منکرا منکرات الاوامری اے علماء کرام کیا ہوا مجھے کہ میں دیکھتا ہوں آپ کو علماء دین مالی بڑھا دگا جو منکرات الاوامری کہ تم لوگوں نے رد منکر سے آنکھیں چھوائی ہے منکر کی تردید نہیں کرتے عمل امر بالمعروف والنهي فرضكم فارستم وان ذاك هرا ذاجري كي امر بالمعروف اور نهي عن المنكر تمہارا فريضہ نہ تھا کہ تم نے ان سے ایسے آن کے چرائی اور رد منکر نہیں کرتی اما غزل نیسا کربی علیکمو بیان تنسہو بالحق اہل المناکری کیا تم لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ نہیں دیا تھا کہ تم رد منکر کر کرتے رہو کیوں تم لوگوں نے رد منکر چھوڑ دیا تیرے سات والی محتمنی ازراد ذرا اللہ منشاء اللہ مدرسی کے لیے نقصان ہوگا اگر میں رد منکر کروں تو لوگ چند نہیں تمہارے چند پی اللہ تعالیٰ لانت کرے ایسے چند جو من کر میں ہائ واقع کے ہو جاتے ہیں تو من کر کرتے رہو ولتا گم مل گئے مرو میں بل مارو بھی اور تم نے گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دے معروف کی طرف آئے دعوت دے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے سے شرکیات سے روکا کرے اور ایسی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں اولائی ایک مل یہ لوگ کامیاب ہے جنہوں نے رد منکر کیا امر المنکر کیا حضرت شیخ القرانی سنو سنہ میں ایک روایت نقل ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ نوجوانوں نے ایک مرغا پکڑا تھا اور اسی ریش نکال رہے تھے وہ مرغا احبت سے اور تکلیف سے فریاد کر رہا تھا بے نماغ علمان ان کا دخلو جی کا فین دنری شعور نوجوان نے مرغا پکڑا تھا فین نبی شہو اسے اس کے پر نکال دی تھی وشیخن قائمن کا ہی لا ضرور ولا مروم ادھر ایک شیخ کڑا تھا دیکھ رہا تھا میں ان کو امر کر دوں تھا کہ چھوڑ دو اس کو نمنا منع کر دی تھی ان کو ظلم سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی ملائک بھیجے انہوں نے جب دیکھا کہ بوڑھا ادھر شیخ کڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے کہ وہ بڑی کے ساتھ ہم کیا کرے اللہ تعالیٰ نے کہا اسی شروع کرو پیشانی پہ پسینے نہیں آیا ہو رہا ہے چپ کے گڑائے امر میں معروف اور نیا نرم اب تمہارا فریض ہے شرکیات اور بیداد کی تردید تمہارا فریض آئے ولتا گم گم امت خیر بل مارو بھی رو هُمُ الْمُفْلِحُونَ جس نے امر اور نین ان کا کیا یہ کامیاب لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں جنہوں نے رد منکر چھوڑ دیا اور چوتھا قانون یہ کہ ارکانی جماعت اپنی جماعت خرچ کرتے رہیں گے یہ نہیں کہ جماعت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا رہے جماعت میں سودا بازی کرتے رہے جماعت میں پیسے کماتے رہے نہیں جماعت میں لگانا ہوگا اور یہ قانون ہاتھ نمبر ایک سو پندرہ وما بالو من خیر فلن کا واللہ علیم بالمتقین اور یہ لوگ جو کار خیر بھی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ پر اس گاروں کو خوب جانتا ہے وما من یفعلو افعال عمہ سے لایا یو یعنی جب اپنی جماعت مال لگائیں گے کبھی بھی اجر سے معروم نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ کہ ارکانی جماعت اپنی جماعت خرچ کرتے رہیں گے تم دن میں دس روپے اپنے بچوں کو دیتے ہو تو اس میں سے ایک روپے جماعت کے لیے دیا لاہدہ رکھو تم اپنے گھر پہ خرچ کرتے ہو سو روپے ان میں سے ایک روپہ جماعت کے لیے دیا لاہدہ کر لو لگا دو اپنی جماعت پہ جب جماعت میں ایک لاکھ افراد ہو دن میں ایک ایک روپیہ ہوں اپنے مرکز پہ اور جماعت پہ لگائیے تو ایک دن میں ایک لاکھ روپے جمع ہوتے ہیں تمہاری اوپر کوئی بوجھ نہیں آئے گا جماعت چلے گی جماعت کو فائدہ ہوگا بہت سارے غریب ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی صندوق رکھے ہیں پشتوں میں اس کو خزانہ کہتے ہیں اس میں دن میں ایک روپے ڈالتے ہیں اور سال کے بعد وہ کہتے ہیں مرکز کے لیے جماعت کے لیے تم نہیں کر سکتے تم بھی کچھ کر لو محتمم صاحب تو زکات بھی نہیں دیتے وہ تو صرف وصول کرتے ہیں منشا اللہ خیر من ید الفلا اپنا یدیا بنا دو میرے طالب علمی کے دور میں میں ہمیشہ اللہ سے سوال کر تھا اور اب بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی دنیاوی کاموں کو جاری رکھوں اور اس کے حلال کماؤں اور اپنے ساتھیوں پہ جماعت پہ لگاؤں اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے اللہ تعالیٰ غیرتی ذات ہے جب آپ غیرت کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی غیرت پہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کتنے احسانات کریں گے جماعت پہ لگا دو جماعت کو آدمی لیے جیب کے لیے استعمال نہ کرو وہ مایا معلوم ان کا ان پانچواں قانون پانچواں قانون یہ جماعت کی حفاظت کے لیے جب آپ نے جماعت بنا لی اب جماعت کی حفاظت کی ضرورت ہے جیسا کہ فصل تیار ہو جائے اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی ارد گرد زمیندار کنٹتار لگاتے ہیں اپنی جماعت کے لا تتخذو بطالتا من دونکم اے ایمان والو اے ایمان والو کے لا کسی دوسروں کو اپنا خصوصی رازدار میں بناؤ یا ایو الزین آمنو لا تو مندو من دونکم اے ایمان والو کسی اور کو رازدار میں بناؤ جو تمہاری جماعت کا نہیں جماعت کے اپنے راز ہوتے ہیں تو کچھ لوگ تمہیں کہیں گے کہ تمہاری جماعت کی کیا فیصلے ہیں تمہاری جماعت کا کیا ارادہ ہے کہو کہ ہماری جماعت کے اپنے فیصلے ہیں تمہیں کیوں بتا دوں اپنی جماعت کا راز نہ بتاؤ کسی اور کو غیر کو اپنی شور آنے کسی اور کو شریک نہ کرو جو خالص ارکان و جماعت کا ان کو نشورا میں داخل کرو ان سے لکھ کے لے لو حلفیہ بیان لو کہ میں خالص اس جماعت کا رکن رہوں گا کسی دوسری جماعت کا رکن نہ ہوں گا میں جماعت کے تمام فیصلے کا پابند رہوں گا میں جماعت کے امیر کی اطاعت کروں گا زمانے میں میں نے ایک اشتہار اسی طرح لکھا تھا اور اس پہ اراکین جماعت سے میں نے لیے تھے پانچواں قانون جماعت کے حفاظت کے لیے یا لا لاٹا تہزو من کوم اے ایمان والو غیر کو رازار میں بناؤ جب غیر رازدار ہو تو جماعت نہیں چل سکتی جب غیر رازدار ہو تو ملک نہیں چل سکتا ایسا ملک کیسے چلے گا جس میں دوسرے ملکوں کی ایجنٹ بیٹھے ہو جس میں دوسرے ممالک کی ایجنٹ کام کر رہے ہو اور ان کو پتا ہے ان کو کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ اہم ہو تو پھر فائز ہو چکے ہیں تو پھر ایسی ملک کیسی چلے گی اور ایسی جماعت کیسی چلے گی اور پھر اس کی وجوہات قرآن نے ذکر کی ہے کہ غیر کو رازدار نہ بناؤ اس کی وجہ پہلا وجہ یہ لایا لونا گم خبالا دوسرا ودمان تم تیسرا قد بنے دل بخ من و قبل دل بہ گنا فائیم چھوٹا ہو ماتھی سکور کبا لمتا پانچواں ہاں تم او لائی تو ہب نو لائی ہبو نا گم چٹا رہ تم ہم دل کتابیں کل لی اور سات وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْزِ آتُوَا قُلْ مُوْدُوا بِغَيْزِكُمْ اِنَّ اللَّهَ لِمُمْ مِذَاتِ صُدُورِ یہ وجوہات ذکر کی ہے جماعت کے حفاظت کیلئے ملک کے حفاظت کیلئے کہ غیر اس میں رازدار نہ ہو اگر غیر رازدار بن گئی ان کے نقصانات پہلائے یا یو الذین مینو لا تو بطانتا من دونکم لا دونکم خبالا یہ تمہاری اوپر فساد میں تمنا کرتے ہیں کہ تمہیں فساد پہنچائے تمہارے ملک میں فساد برپا کریے دوسرا وہ تم اور یہ تمنا کرتے ہیں اس کام کا جس سے تمہیں نقصان ہو پریشانی ہو تیسرا قد بدت البغضاء من بڑے دل سے ظاہر ہوئے غصہ کی باتیں ان کی منہ سے جب تمہارا نام لیتے ہو تو برائی کے ساتھ ان کی منہ سے پتا چلتا ہے کہ تمہارے دشمن ہے وما تفی بھی اکبر اور وہ غصہ جو چھپاتے ہیں سینوں میں اسی بھی بڑھ کر قد بینا لکم ان آیات تو اللہ نے فرمایا تاکیر بتا دی جو تمہاری دشمن اور تمہاری مخالف ہیں پھر بھی آئے ہاں لائی تمہیں و لائی حبونکم ہو تم یہی لوگ محبت کرتے ہو تم ان سے اور محبت نہیں رکھتے تم سے وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا سے کیا اپنی انگلیوں کو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ٹھیک کیا ہوا پھر زیادہ ہو گئے ہی کیا ہوا پھر بچ نکلے لیے موتو مل دوں بے گائے گم انہ جماعت کی ترقی کے لیے مسلمانوں کی جماعت کو منظم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانچ قوانین ذکر کیے سورہ عالم اگر غیر رازدار ہو تو پھر جماعت جماعت کو منظم کرنے کے لیے یہ کیا گیان تھے لہٰے گزاری انگیار کا آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا جو گھر کے اندر چھوٹی سی جماعت تھی اس میں اختلاف پیدا ہوا بیوی اور شوہر کے درمیان تو اللہ تعالیٰ نے مستقل صورت لایا پہلے ان کا تذکرہ کیا سناتنگ دن اس مو دھیان ہوں مانسی ہوتے اور اس لئے